میں نے کہا میں تمہیں ایک شعر سناتا ہوں سارے ساتھی حیران تھے اس حالت میں اس کو شعر و شاعری یاد آ رہی لیکن جب شعر سنایا تو ساتھی اپنا غم بھول گئے اپنا درد بھول گئے میں نے کہا جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں ہمارے جسموں پہ تو یہ کنکر لگے ہیں آقا دو عالم کے تو بو کے جوتے خون سے بھر گئے تھے اپنے جسموں کو صحیح سالم رکھ کے خوش ہونے والوں نبی کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جس پہ دین کی خاطر مارے نہ کھائی ہو جس پر پتھر نہ کھائے ہو نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہوا نبی کا سر مبارک زخمی ہوا نبی نے اس جہاد میں زخم کھائے کہ یہ غیرت مند امت اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گی جب تک نبی کے چہرے کے زخموں کا انتقام نہیں لے لے گی بدلہ نہیں لے لے گی لیکن امت سو گئی نبی کا چہرہ زخمی ہے اور امت والے اپنے چہرے پر اس طرح پھیر رہے